شیبان نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کی کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں اپنی نبوت کی سچائی کی کوئی نشانی دکھائیں تو آپ نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہونا دکھایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھہتر